بسم اللہ الرحمن الرحیم <coughs> تو جس طرح کل بتایا گیا کہ شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن کریم کے جو آیات مبارک ہے وہ تدریجن نازل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو جس طرح کہ کل بتایا گیا صرف یہ اشارہ کیا گیا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے اور دوسری مرتبہ اس سے زیادہ ذرا وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ اکبر منا کا اور تیسری مرتبہ نماز کی حالت میں حرام کیا گیا لا تقرب الصلاة وانتم سکارا کہ یعنی نشے کی حالت میں نماز قریب نہ جانا اور چوتھی مرتبہ پھر قطعی طور پر اس کی حرمت کا حکم دیا گیا الخمر والمیسر اس آیت کے نزول کے بعد قطعی طور پر شراب اگر ایک قطرہ بھی ہو تو حرام قرار دیا گیا اور باقاعدہ فکر کے کتب میں اس کی تفصیلات ہے کہ اگر کوئی شراب پی لیتا ہے اور خود اقرار کر لیتا ہے یا دو گواہ اس کے خلاف گواہی دے کہ اس بندے نے شراب پی ہے تو اس کو باقاعدہ کوڑے لگائے جاتے ہیں شریعت میں اس کی سزا مقرر ہے غالباً اسی اسی کے کے قریب قریب کوڑے لگائے جاتے ہیں یہ جو تدریج تھا یہ اس وجہ سے تھا کہ چونکہ اہل عرب شراب کے بہت ہی زیادہ عادی ہو گئے تھے شراب کے دل دادا تھے تو اس وجہ سے سٹیپ بائی سٹیپ درجہ درجہ تدریجن اس کے بارے میں احکامات نازل ہوتے رہے تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک, ایک بہت ہی اہم مسئلہ کی طرف توجہ کی کے متعلق آیت کریمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھا گیا جس طرح کی دوسری آیت کریمہ بھی ہے کہ ان الذين ياكلون اموال الناس ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن تو ان آیت کریمہ میں یتیم کے متعلق احکام تھے تو اس آیت کریمہ بھی جو ہم ابھی پڑھیں گے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھا تو بعض صحابہ اکرام تھے ان کے پاس یتیم بچے تھے تو جب کیا آیات میں جو یتیم کے مال کھانے کے متعلق جو وعیدات وارد ہوئی ہے تو ان وعیدات کو دے کر وہ بہت ہی زیادہ محتاط ہو گئے اور بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے لگے یہاں تک کہ اگر ان کا کوئی چیز ہوتا تو الگ سے ان کے لیے یعنی کھانا وغیرہ سب کچھ ان کا اپنا الگ کرتے اور ان کی نا وہ الگ کرتے کہ ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واحد ہے ہم اس میں ذیل میں نہ آ جائے تو اس سے بچنے کے لیے صحابہ کرام بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے لگے جس کی وجہ سے خود جو ہے نا حرج میں مبتلا ہو گئے اور اس طرح کے جب یہ احتیاط کی بنا پر جو ہے نا اپنا کھانا ترتیب وغیرہ الگ کیا کرتے تھے اور یہ تین بچوں کا کھانا ترتیب وغیرہ الگ کیا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ کم ہوتے تھے اور یہ زیادہ ہوتے تھے یا ان کے لیے روز الگ سا کھانا بنتا تھا پکتا تھا اور اپنے لیے جو ہے نا الگ سا تو کبھی کبھی ان کی چیزیں جو ہے نا وہ جب بچ جاتی تھی تو یہ استعمال نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی وحدات وارد ہوئی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ذیل میں آئے تو ان سے بچنے کے لیے پھر اس کو چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے تو کبھی کبھی جو ہے نا بلکہ اکثر اوقات بعض اوقات جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا ان کے نا کھانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ سڑ جاتی تھی خراب ہو جاتی تھی ضائع ہو جاتی تھی تو اس طرح بہت حرج لازم ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے اور ان کی خبر گیری کرنی چاہیے ان کا دیکھ بھال کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے ان کی تربیت اور پرورش کرنی چاہیے اور تربیت اور پرورش پر توجہ دینی چاہیے لیکن اتنا زیادہ احتیاط جس سے خود بندہ جو اس کے مربی ہے پرورش کرنے والے وہ خود حرج میں مبتلا ہو تو یہ بھی مناسب نہیں ہے تو تم تو آپ ان کے جو حقوق ہے یا پرورش ہے تربیت ہے ان کا تو پورا پورا خیال رکھو لیکن اگر تم انہی چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے مال کا خیال رکھتے ہوئے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ یا ان کا کانا اپنے کانے کے ساتھ ملاؤ یا ان کے ساتھ جو ہے نا کانے لگ جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تمہارا دل اس حوالے سے صاف ہو کہ یہ کام جو ہے نا میں جو کر رہا ہوں یا ہم جو کر رہے ہیں یعنی دل میں یہ بات ہو کہ یہ یتیم کا مال ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے اور یہ یتیم کی چیز ہے اس کو ایسی ہی تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے جب دل میں یہ بات ہو اور بظاہر اس کے مطابق کام بھی کر رہا ہو تو ظاہر سی بات اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے تو اس آیت کریمہ یہ بتایا گیا ہے کہ یتیم کے جو حقوق ہے پرورش ہے تربیت وغیرہ ہے تو تو بالکل صحیح ہے بلکہ باعث برکت ہے لیکن اس دوران اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا جائے یا اپنے کھانے کو ان کے کھانے کو اپنے ساتھ ملایا جائے تو یہ کوئی حرج اس سے نہیں ہوتا تو احتیاط کرنا چاہیے لیکن اتنا احتیاط بھی جو ہے نا کہ جس سے بندہ خود پریشان ہو جائے تو اتنا زیادہ احتیاط جس سے خود بندہ پریشانی میں مبتلا ہو یا جس کی وجہ سے پریشانی ہو یا مال کے مال کے ضائع ہونے کا تباہ و برباد ہونے کا خطرہ ہو نہیں کرنا چاہیے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے پھر اس کا جو تشریح پڑھ لیں گے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى یہ جو فی دنیا والا آخرت ہے اس کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا کل کہ پچھلے آیت کریمہ کے ساتھ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور یہ آپ سے پوچھتے اور لوگ آپ سے یتیموں کے باروں میں پوچھتے ہیں قل اصلاح لهم خیر آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بلائی چاہنا نیک کام ہے وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم, ان اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُقْسِدَ مِنْ الْمَسْلَحِ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنورنے والا ولو شاء اللہ سکوں اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا اور جب اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے تو جس طرح کی بتایا گیا کہ ان کا مال اپنے ساتھ ملانا یا ان کے ساتھ کانا کانا جو ہے نا یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرط کی معقولیت اور انصاف کے تقاضے پورے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں ظاہر سی بات اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے غیر ارادی طور پر تو یعنی جانتے بوجھتے ہیں اور جان بوجھ کر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کیونکہ اللہ تعالی دلوں کو دلوں کے احوال کو دلوں دلوں میں جو باتیں ہوتی ہے ان کو خوب جانتے ہیں تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ مسلح ہے اصلاح کرنے والا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مفسد ہے یہ فساد کرنے والا ہے یعنی یتیم کے مال کو زبردستی لینے والا ہے یا اس کا نجائز استعمال کرنے والا ہے یا اس کو ضائع کرنے والا ہے ویس آلونا کائن لیتاما اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں وما یلقونہو من الحرج اور ان کے جو حرج ان کو لازم آتا ہے جی، جس حرج سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے فی شانہم ان کے شان میں فین وعقلوہم فین اقلوہم اگر ان کی ساتھ کا ہے یا اسم تو گناہگار ہوتے ہیں وین عزلو مالہم اور اگر ان کے مال کو جدا کر دے ان اماری اپنے مالوں سے وطن اولہم تعامن وحدہم اور ان کے لیے الگ کا کانا بنا ہے ہر جن تو اس میں حرج ہوتا ہے یعنی اس بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ یتیم کے ہم پر ورش کر رہے ہیں دیکھ بال کر رہے ہیں خبر گری کر رہے ہیں خبر رشتی کر رہے ہیں لیکن اگر ان کا مال اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں یہ بات اس وجہ سے انہوں نے کہی کہ جو یتیم کے مال کے بارے میں جو عیدات وارد ہوئی تھی ان کو دیکھ کر یہ بتایا اور اگر ان کا مال الگ کرتے ہیں جدا کرتے ہیں علیحدہ کرتے ہیں تو پھر ان میں حرج لازم آتا ہے کل آپ کہہ دیجیے آپ کہہ دیجیے اصلاح ہو اگر ان کے لیے اصلاح ہو ان کے مالوں میں یعنی اگر آپ کا مقصود غرض جو ہے نا ان کے مال کا ان کی مال کی حفاظت ہو تو مداخلت کم تمہارے مداخلت اور تمہارے مال ملانے سے خیر تو یہ بہتر ہے افضل ہے اچھی بات ہے ان سر کی ذالکہ اس کو چھوڑنے سے یعنی اس کو اس بات سے اس کو چھوڑ دو یا ان کا کانا الگ کر دو یا ان کا مال الگ کر دو اس سے بہتر ہے کہ تمہارا ارادہ مقصد غرض جو ہے نا ان کی حفاظت ہو خبردیری ہو تو یہ اچھی بات ہے تو اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملاؤ یعنی اپنے نفقے کے ساتھ اپنے خرچ کے ساتھ ان کا نفقہ ان کا خرچ بھی ملاؤ فاخوانکم تو آپ کے بھائی ہے تو جس طرح بھائیوں میں جو ہے نا مال ان کا نفقہ اور خرچ جو ہے نا وہ ایک جیسا ہوتا ہے یا ملا ہوا ہوتا ہے تو یہ تین بچوں کا اگر آپ خرچہ نفقہ جو ہے نا اپنے ساتھ ملاؤ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی آپ کے کے بھائی ہے یعنی دین یعنی یہ تمہارے بھائی ہے من شان الاخ اور بھائی کی شان یہ ہے کہ اپنے بھائی کو ملا ہے ایفلکم تمہارے لیے یہ ہے یعنی تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم اگر ان کے ساتھ اپنے مال کو ملانا چاہتے ہو یا اپنے مال ان کے ساتھ ملانا چاہتے ہو اپنا قانون سے ملانا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی نہیں ہے واللہ یعلم ہی لاموالهم تھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو کرنے والے کو میں مخالف تھی ان کے مالوں کو اپنے ساتھ ملانے والے کو یعنی جن کا نیت خراب ہو اور ان کا مال ملانا اپنے مال کے ساتھ اس میں ان کا نیت یہ ہو کہ ہم صنعت کریں گے یا ہم اس مال کو جو ہے گے وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے سے ہیں اصلاح کرنے والے لہا کل من ہوا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بدلہ دیں گے جزا دیں گے یعنی جو مفسد ہوگا اس کو اسی فساد کا بگاڑ کا حق کھانے کا بدلہ یعنی عذاب دیں گے اخرت میں اور جو مسلم ہوگا یعنی کپار ہوگا تو اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا اس نے جو یتیم خبر گیری کی ہے پرورش کی تربیت کی ہے اچھی طریقے سے کی اور اس کے مال کو ضائع ہونے سے برباد ہونے سے تباہ ہونے سے بچایا ہے تو اس کا بھی اس آدمی کو بدلہ دیا جائے گا ولو شاء اللہ اور اگر اور اگر اللہ تعالی چاہتے اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا کس طرح لذیقہ علیکم بتحریم المقالتا تو تنگ کر دیتا تم پر ملانے کے تحریم کو یعنی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے کہ ان کے مال کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ نہ ملاؤ یعنی ان کی چیزیں الگ رکھو اپنی چیزیں الگ رکھو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح بھی کر سکتا تھا جس کی وجہ سے آپ بہت ہی حرج میں تکلیف میں مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اجازت دی کہ اگر تمہاری نیت صحیح ہو تو ان کے مال ملانے سے یا اپنا مال ملانے سے ان کا کانا اپنے کے ساتھ یا اپنا کانا سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب حکیم فی سنا یعنی اللہ بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والے ہے بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والے ہیں یعنی اللہ تعالی اپنے احکام کو اپنے عامر کو جو ہے نا خوب جانتے ہیں یہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے جو آپ کو اس میں سہولت دی گئی ہے کہ یتیم کا مال جو ہے نا یتیم کا مال اپنے مال ملا سکتے ہو اور اپنا مال ان کے مال ملا سکتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی حکم فرما سکتے تھے کہ ان کی جتنی بھی ترتیبات ہے یا مال وغیرہ ہے ان کو الگ علیحدہ جدا رکھو اور اپنا ترتیب جدا رکھو اس طرح بھی ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے تم پریشانی میں مبتلا ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ تمہیں جھلک دے کر اس بات کی اجازت دی کہ اگر آپ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ یا ان کا کانا اپنے کے میں لانا چاہتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرط کہ انصاف اور عدل کے تقاضے جو ہے نا پر پورا پورا عمل ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے يؤمنن اور مشرق عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو اور مشرق عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو حتى يؤمنن جب تک وہ ایمان نہ لے آئے ولا یقینا ایک مومن باندھی خیر مشق کسی بھی مشرق عورت سے بہتر ہے ولو فاو مشرق عورت پسند آ رہی ہو ولاتن کے حل مشرقین حتیٰ یؤمنو اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کراؤ ولعبد مؤمن خیر من مشرق ولاتن کے حل مشرقین حتیٰ یؤمنو اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے ولعبد مؤمن اور یقینا ایک مومن غلام خیر بہتر ہے من مشرکن کسی بھی مشرک مرد سے ولو آجبکم خواہ او مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو اولائک یدعون الى النار یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں واللہ یدعو الى الجنت والمغفرت بإذنه جبکہ اللہ اپنی حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے لال لحمت کرون تاکہ کرے تاکہ او حاصل کرے تو یہ تو ترجمہ ہو گیا تو اس کریمہ میں ایک ہے ہے ہے فائدہ اصول کہ مشرک عورتوں کے ساتھ یعنی غیر مسلم عورتوں کے ساتھ مسلمان کی نکاح جائز صحیح نہیں ہے جب تک کہ جو ہے نا وہ ایمان نہ لیتا ہے اگر ایمان لے آتی ہے وہ عورت مشرقہ ایمان لے آتی ہے تو ایمان لانے کے بعد اس طرح کہ عام مسلمانوں کے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے تو پھر اس عورت سے بھی نکاح کرنا صحیح ہوگا لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتی کفر ہی کی حالت میں ہوتی ہے مشرق جو بھی مثال غیر مسلم ہے تو اس صورت میں پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا تو نکاح کرنے کی صورت ایک ہی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر ایک مومنہ باندھی ہو اور ایک مومنہ باندھی ہو اور دوسری طرف جو ہے ایک مشتقہ آزاد عورت ہو تو اگر نکاح کرنی ہو تو اس مومنہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا مومنہ باندھی کے ساتھ یعنی ہے تو مسلمان لیکن باندھی ہے آزاد نہیں ہے عورت تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے نا یہ بہتر ہے افضل ہے بنسبت مشرقہ عورت کے جس طرح کی پہلے بتایا گیا کہ مشرقہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے تو یہ اس وجہ سے بتایا گیا کہ بعض لوگ جو ہے نا اگر کسی مسلمان باندھی کے ساتھ نکاح کر لیتے تو بکیا دوسرے لوگ جو ہے نا ان کو تانا دیا کرتے تھے یا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اس نے ایک باندی کے ساتھ نکاح کیا ہے تو جبکہ مش... آزاد مشرقہ کے ساتھ اس کو نکاح کرنا چاہیے تھا تو اس کے متعلق یہ ہوا کہ اگر ایک باندی ہو تو وہ مسلمان ہو تو صرف اس کا یہ مسلمان ہونا یہ بہت ہی بڑی بات ہے اگرچہ وہ نہیں ہے بلکہ غلام ہے لیکن یہ اگر مسلمان ہے تو اس مسلمانیت کی وجہ سے جو ہے نا اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ بہتر ہے افضل ہے مشرقہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے اگرچہ وہ مشرقہ عورت اللہ فرماتے ہیں کہ حسن جمال کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے نا آپ کو پسند ہو لیکن پھر بھی اس عورت کے ساتھ جو کہ باندی ہے اور مؤمنہ ہے مسلمان ہے نکاح کرنا بہتر ہے اور دوسری بات یہ بتائیے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا اپنے عورتیں مشرقوں کے نکاح میں نہیں دینا چاہیے کیوں اس وجہ سے کہ عورت جو ہے نا فطرتن جو ہے نا بنسبت مرد کے وہ کمزور ہوا کرتی ہے تو سرے سے جب عورتن کمزور ہے یعنی فطرتی طور پر فطری طور پر تو ایک تو یہ خود کمزور ہے اور پھر جب یہ مشرق کے پاس جائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بھی ہوا کرتا ہے اور یہ فطری طور پر طبی طور پر کمزور بھی ہوا کرتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس مسلمان عورت کو جو ہے نا وہ اپنے دین کی طرف نہ کرے یعنی اس کو غیر مسلم نہ بنائے تو اس وجہ سے کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے ماحول کا اثر ہوا کرتا ہے تو اس وجہ سے قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان عورتوں کی شادی یعنی نکاح غیر مسلموں کے ساتھ یہ جائز نہیں ہوگا کیوں اس وجہ سے کہ ایک تو عورت طبیعی طور پر کسی طور پر جو ہے نا کمزور ہوا کرتی ہے بنسبت مرد کے لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام عورتیں اس طرح کیونکہ عورتیں جو ہے نا اس میں فرق ہوا کرتا ہے تو جس طرح کے بعض ایسے عورتیں بھی گزری ہے جو بہت مردوں سے بڑھ کر ہوتی ہے مرتبے کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے متقی ہونے کے لحاظ سے جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے جو کہ ام المؤمنین ہے تو بہت سے مسلمانوں سے جو ہے نا ان کا مرتبہ ان کی عزت ان کا احترام جو ہے نا بڑھ کر ہے لیکن یہاں پہ ایک اصول بتانا چاہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہے نا عورت کمزور ہوا کرتی ہے طور پر تو مشرقین کے نکاح میں نہیں رہنا چاہیے اور ایسی ہی ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر مسلمان غلام ہو مسلمان غلام ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے نا یہ بہتر ہوگا افضل ہوگا بنسبت مشرق آزاد آدمی کے تو اگر وہ مشرق آدمی جو ہے نا آزاد مشرق امی اگر جو حسین ہو جمیل ہو مالدار ہو سرمایہ دار ہو یا کسی بھی وجہ سے جو ہے نا پسند ہو لیکن پھر بھی ایک مشرق آزاد آدمی کے بنسبت ایک غلام مومن مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے نا یہ پسندیدہ ہے کیوں اس وجہ سے کہ جو مشرق ہوگا ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی وقت جو ہے نا بلکہ ہر وقت اسی میں رہے گا اسی کوشش میں رہے گا کہ کسی نے کسی طریقے سے آپ کو اپنے دن سے ہٹا کر دین اسلام سے ہٹا کر جو ہے نا اپنے دن کی طرف کر دے گا یعنی اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا اس کی تھوڑی تشریح بھی ہو گئی اس کا جو مزید کچھ تفصیل ہے جو تشریح رہ گئی ہے ان انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل پڑھ لیں گے وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ